وقل وقل رب أدخلني مدخل صدق صدق وأخرجني مخرج واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اور اے نبی دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائیے اچھی طرح لے جائیے اور جہاں سے نکالیے اچھی طرح نکالیے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا اور نہ حق نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم تفسیر میں جری طبری میں ہے کہ حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر لیں بس اللہ کا یہی ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو ان کی بدامالیوں کا مزہ چکھا دیں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا حکم فرمایا یہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے سے نکلنا اور مدینہ میں داخل ہونا یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سچائی کے داخلے سے مراد موت ہے اور سچائی سے نکلنے کی مراد موت کے بعد کی زندگی ہے اور اقوال بھی ہیں لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہی ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو اطلاع دینا ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں غلبہ دین اللہ کے حکم سے ممکن ہے پھر حکم ہوا کہ غلبہ اور مدد کی دعا ہم سے کیجیے اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرما لیا اتنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر چکے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و غلبہ طلب کیا تاکہ کتاب اللہ اور حدود اللہ تعالیٰ فرائض شرع اور قیام دین آپ کر سکے یہ غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست رحمت ہے اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کھا جاتا ہر زور آور کمزور کا شکار کر لیتا سلطان النصیر سے مراد کھلی دلیل بھی ہے لیکن پہلا قول اولا ہے اس لیے کہ حق کے ساتھ غلبہ اور طاقت بھی ضروری چیز ہے تاکہ مخالفین حق دبے ہوئے رہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اتارنے کے احسان کو قرآن میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ قرآن کی نصیحتیں اللہ کے وعدے و عید انہیں بدکاریوں سے نہیں ہٹا سکتے لیکن اسلامی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ برائیوں سے رک جاتے ہیں حق قائم رہنے والا اور باطل مٹنے والا ہے پھر کافروں کی گوش مالی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آ چکا سچائی اتر آئی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں قرآن ایمان نفع دینے والا سچا علم جانب اللہ آ گیا کفر برباد غارت اور بے نام و نشان ہو گیا وہ حق کے مقابلے میں بے دست و پا ثابت ہوا حق نے باطل کا دماغ پاش پاش کر دیا اور وہ نابود اور بے وجود ہو گیا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے بیت اللہ کے آس پاس تین سو ساٹھ بت تھے آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچوکے دے رہے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ چکا باطل نہ دوبارہ آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے مسند ابھی اعلیٰ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں آئے بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے جن کی پوجا باٹ کی جاتی تھی رسول اللہ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندھے منہ گرا دو پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی